عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا